الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اسلامي تاريخ حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں فرعون نے ان کی پیدائش کے ڈر سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش خود اس کے شاہی محل میں ایک شہزادے کی طرح کرائی حضرت موسیٰ علیہ السلام و سلام جوانی کی عمر میں مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے وہاں حضرت شعب علیہ السلام وسلام و سلام سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ان کی امانت داری اور اچھی اخلاق و عادات کو دیکھ کر اپنی بیٹی سپورہ کا نکاح کر دیا جب وہ مصر لوٹتے وقت وادی مقدس میں تھے کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور معجزے عطا فرمائے اور حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دو اس نے ملک میں ظلم و ستم اور فساد پیدا رکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام نے جا کر اسے ایمان کی دعوت دی معجزے بھی دکھائے اس کے باوجود فرعون نے ان کو جادوگر کہہ کر نبی ماننے سے انکار کر دیا چنانچہ اس نے چند جادوگروں کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی اور تمام جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا اس طرح فرعون نامراد اور ذلیل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہو گئی جب فیرون کا تکبر اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے اسے دریا میں غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فیرون کے ظلم سے نجات دی اللہ کی قدرت زمین پر بے شمار قسم کے پھل پائے جاتے ہیں جس میں سے ہر ایک کی اپنی ایک خوشبو اپنا ایک رنگ اپنا ایک مزہ ہے لیکن غور کرے کہ یہ رنگ یہ خوشبو یہ مزہ کہاں سے آیا اگر پیڑ کی جڑ کو کھود کر دیکھے تو وہاں تو مٹی ہی مٹی ہے ڈالیوں کو کاٹ کر دیکھے تو وہاں نہ تو رنگ ہے نہ خوشبو ہے نہ مزہ ہے پیڑ کو جو پانی دیا گیا اس میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں تو آخر یہ سیب کی سرخی تربوزے میں لالی آم میں مٹھاس کہاں سے آئی یقیناً یہ چیزیں اللہ کے اس خزانے سے آتی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ایک سنت کے بارے میں کھانا کھانے کا سندر طریقہ دسترخوان بچھانا دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اور نہ پہنچنا یہ ایک بات یاد رکھے کہ سنت یہ ہے کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے لیکن اس کے بعد اسے ٹاول سے پہنچا نہ جائے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا سنت طریقے کے مطابق کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا اپنے سامنے سے کھانا تین انگلیوں سے کھانا ٹیک لگا کر نہ کھانا کھانے میں عیب نہ نکالنا اگر لکمہ ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا کر پھر کھا لینا بہت زیادہ گرم نہ کھانا برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں چار چیزوں پر خوب عمل کیا کرو کیونکہ دو چیزوں سے اللہ راضی ہوں گے اور باقی دو چیزوں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے یعنی اس کو کرنا ہی چاہیے رب کو راضی کرنے والی دو چیزیں یہ ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا اور استغفار کرتے رہنا اور دوسری دو چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے وہ یہ ہے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ حدیث ہم تعلیم میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ دو چیزیں لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفر اللہ کی کثرت یہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ضروری ہے بلکہ آپ کو ایک بڑی پیاری بات سناؤ علامہ سالی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے قریب میں تابی بیٹھے ہوئے جن کا نام ہے حضرت ربی بن صبی رحمت اللہ کی آلیں ہوا یہ کہ چونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے نواز سے ہیں بہت بڑا ان کا مقام تھا تو ایک آدمی آیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور آ کر فریاد کرنے لگا کہ حضرت گاؤں کے علاقے سے آیا ہو میرے گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی ہے بہت پریشانی ہے پانی کا قطرہ نہیں ہے اور بچے بھی پیاسے ہیں گھر والے بھی پیاسے ہیں جانور بھی بھوکے ہیں آپ دعا کرو زیادہ بارش کا انتظام کر دے کہ میرا پرابلم یہ ہے کہ میری مال میں برکت نہیں ہے روزی کماتا تو ہو لیکن روزی میں برکت نہیں ہے ہمیشہ غربت اور لاچاری اور افلاس رہتا ہے آپ ایسی دعا کرو اللہ میری غریبی کو دور کر دے اللہ میرے مال میں برکت دے دے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا بھائی میں تیرے لیے دعا کروں گا لیکن اگر مال کی غربت کو دور کرنا چاہتا ہے اس و پار کی کثرت کر لے وہ شخص بھی چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آیا اور اس نے آ کر عرض کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی کے نواز سے خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن گھر میں اولاد نہیں ہے ہم دونوں میاں بیوی رات دن دعائیں کر رہے ہیں منتیں مانگ رہے ہیں ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے کوئی ایسا وظیفہ بتلاؤ کوئی ایسا عمل بتلاؤ کہ ہم پڑھتے رہیں تو اللہ ہمارے گھر پر بچہ دے دے ہمارے گھر پر اولاد آ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں دعا کروں گا اور وظیفہ یہ ہے استغفار کی کسرت کر دو اللہ تمہارے گھر پر بچے دے دے گا وہ بھی چلا گیا شام کے وقت میں ایک اور آدمی آیا اور اس نے آ کر عرض کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرا پرابلم یہ ہے کہ زمین ہے میرے پاس لیکن بالکل بنجر ہے اس میں نہ کھیتی ہو سکتی ہے نہ کراپس اگتے ہیں نہ پھل اگتا ہے بہت کوشش بہت چھوٹا لیکن اس کے اندر فرٹیلیٹی نہیں ہے وہ بالکل اور بنجر ہے آپ دعا کرو اللہ میری زمین کو قابل کاشت بنا دے اس میں کراپس اگنے لگے اس میں فروٹس اور پھل اگنے لگے کوئی ایسا وظیفہ بتلا دو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بھائی میں تیرے لیے دعا کروں گا لیکن تو کی کثرت کر لینا چار کیسز آئے اور چاروں کو ایک ہی علاج بتلایا استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو حضرت ربی بن سبی رحمت اللہ نے تابی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا کہ چار انڈیویجولز آئے چاروں کی اپنے لیکن ہمارے حضرت تو ایک ہی علاج بتلا رہے ہیں استغفار کرو استغفار کرو تو فرماتے میں نے انہیں پوچھ لیا میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ایک آ کر بارش کی فریاد کر رہا ہے دوسرا اولاد مانگ رہا ہے ایک مال کی غربت کا شکایت کر رہا ہے ایک زمین کے بنجر ہونے کو کہہ رہا ہے آپ سب کو ایک ہی علاج دے رہے ہو کہ استغفار کرو استغفار کرو آخر ایسا کیوں تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ربی بن سبی رحمت اللہ علیہ سے ارے ربی یہ علاج میرا اپنا نہیں ہے یہ علاج تو قرآن نے بیان کیا ہے یہ علاج تو قرآن نے بیان کیا ہے کیا تم نے سورہ نو کی وہ آیت نہیں پڑھی اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ اموال و بنین و اجعل لکم جناتی و اجعل لکم انہارا یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ فرماتے ایمان والو کثرت سے استغفار کرو اللہ بارش بھی نازل کرے گا اللہ مال بھی دے گا اللہ روزی میں برکت بھی دے گا اللہ اولاد بھی دے گا اور اللہ باغوں کو اور نہروں کو جاری کر دے گا حضرت ربی بن سبی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں زندگی بھر پورا خیال نہیں گیا کہ اس آیت میں اللہ نے اتنی بڑی بشارت دے دی ہے تو یہ استغفار کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے رمضان میں بھی اور عام دنوں میں بھی ہم استغفار کی کثرت کریں بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی ہر نماز کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو بڑی پیاری یہ تصویر ہے اس کا اہتمام ہو گناہ کے بارے میں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھی کو پیدا کیا ہے نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون سا گناہ ہے آپ نے فرمایا تو اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے مار ڈالے اس نے پھر سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنی پڑوسی کی عورت کے ساتھ میں بدکاری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے بدکاری زناکاری ایڈلٹری یہ اتنا سخت گناہ ہے کئی روایتیں اس کے باب میں ہیں ایک بات آپ کو بتلا دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی بدکاری اور زناکاری کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس پر دنیا میں تین لانتیں آتی ہے اور آخرت میں تین لانتیں آتی ہے دنیا کی پہلی لانت یہ ہے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اس کا چہرہ ایسا ہو جاتا ہے اس کے اوپر سے نور ختم ہو جاتا ہے یہ پہلی لانت ہے دوسری لانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی روزی کو بند کر دیتے ہیں روزی کی برکت ختم کر دیتے ہیں اور تیسری لانت یہ ہے اللہ اس کی عمر کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں عمر کم ہو جاتی ہے روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں تین لانتیں ہیں پہلی لانت یہ ہے اللہ اس سے ناراض لانت یہ ہے اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا اور تیسری لانت یہ ہے اللہ اس سے بہت سخت حساب لے گا اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزی کو دور نہ سمجھو کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے لہذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات اور احکام کا انکار کیا ان قریب ان کو ہم ایک سخت آگ میں داخل کریں گے وہاں ان کی حالت یہ ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جلس جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ آداب کا پتا چکتے رہے اللہ محفظنا طب نبی سے علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے تین دن صبح کے وقت شہد کو چھاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی میرے بھائیو یہ بڑی پیاری روایت ہے ابن ماجہ شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی ایک مہینے میں تین دن کوئی بھی تین دن پورے مہینے میں صبح کو ہنی چاٹ لے شہد چاٹ لے برکت یہ ہوگی کہ اس کو کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی اللہ ہر بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اخیر میں قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ و و و بحمدی سبحان لا الہ الا ربک رب العزت